تم فرماؤ مجھے وہی ہوئی کہ کچھ جنوہیں نی میرا پڑے نہ کان لگا کرسنا تو بولے ہم نی ایک عجیب کرنسنا